حضرت عبد الرحمن بن عزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی صبح کو دیکھا میں اس موقع پر خوب جوان تھا آپ لوگوں کے درمیان میں سے جا رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پڑاؤ دریافت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شرابی آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کو جو ان کے ہاتھ میں تھا مارا بعض نے کوڑا مارا بعض نے لاٹھی ماری بعض نے اپنا جوتا مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مٹی پھینکی پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک شراب نوش لایا گیا تو انہوں نے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دریافت فرمایا کہ انہوں نے کس قدر مارا تھا تو انہوں نے اس کا اندازہ چالیس ضربوں کا لگایا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چالیس ضربے لگائی پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ لوگ شراب پینے میں منہمک ہو گئے ہیں اور اس حد اور سزا کو وہ معمولی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا صحابہ کرم آپ کے پاس ہیں ان سے دریافت کیجیے اور آپ کے پاس دور اول کے مہاجر صحابہ موجود تھے تو آپ نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے اتفاق کیا کہ ایسے لوگوں کو اسی ضربے لگائی جائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تحقیق شرابی جب شراب پیتا ہے تو جھوٹ بولتا اور تہمت لگاتا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد کو تہمت کی حد کے مانند کر دیا جائے امام ابو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بن خالد نے اس روایت کی سند میں زہری اور عبد الرحمن بن اظہر کے مابین عبداللہ بن عبد الرحمن بن اظہر ان ابھی کا اضافہ کر دیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو نواسی